شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق سورہ مجادلہ بالحدید پہلی صورت کے آخر میں فاضل اخروی اور اس کی ابتدا میں فاضل دنیوی کا بیان ہے نیز پہلے ترغیب جہاد و انفاق تھی تو اب اس میں کوتاہی کرنے والوں پہ زجرات ہیں نوٹ صورت مجادلہ حشر ممتا صف یہ چاروں صورتیں حدیث کے مضمون ثانی ثانی کیا تھا ترغیب لکھ جہاد پر متفر ہیں یعنی ان صورتوں میں جہاد نہ کرنے والوں پر زجر ہیں اور ہر دوسری صورت کو تصویر سے شروع کیا گیا ہے یہ دیکھنا ایک صورت میں سبا یو سب ہوگا دوسری میں نہیں ہوگا پھر آگے ہوگا سب پھر اگلی میں نہیں ہوگا ایسے ایک کو چھوڑ کے دوسری میں اچھا دیکھو جی خلاصہ زہار مضامین خمسہ برائے آداب معاشرت کفار و منافقین کے احوال مخلصین کا کے اوصاف ان کا انجام میرے محترم اس کا پہلے شان نزول سمجھ لیجئے اوس بن سامت ایک صحابی تھے اوس بن سامت کیا تھے ایک صحابی تھے انہوں نے اپنی بیوی خولا کو ان کی بیوی کا نام کیا تھا خولا اس کو کہا انت علیہ کا ظاہر امی یعنی زہار کیا اوس بن شامت نے اپنی بیوی خولا کو کیا کہا انت علیہ کا ظاہر امی تم میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو تو جاہلیت کے دور میں جو یہ لفظ کہتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جاتی تھی دور جاہلیت میں کیا تھا جو زہار کا لفظ کہتا نا اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا علت کا ابتدا اسلام میں بھی یہی تھا ابتدا اسلام میں یہی تھا وہ غریب کا ہے بیٹھا آنتے علیہ کا زہارے امی اب وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ حضرت یہ بات اس نے کہی ہے میرے خام راہ تو حرام ابتدا میں مسئلہ یہ تھا کہ تو ہمیشہ حرام اور غریب حضور کے آگے بھی فریاد کرتی تھی خدا کے آگے بھی روتی تھی کہ اے اللہ یہ مشکل ہے کوئی آسانی پیدا کر دے سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اس بی بی کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ عورت حرام نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے کفارہ دے رو زہار کا کیا دے دو کفارہ تمہارے پاس غلام ہے تو وہ آزاد کرو غلام نہیں تو دو مہینے متواتے روزے رکھو بعد میں ہم بستری کرو اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ مسکین کو کام کھلا دے کفارہ مقرر کر دیا گیا قد اللہ قول اللہ تی نیچے لکھو جی تمہید برائے بیان حکم زہار تمہید برائے بیان حکم زہار تحقیق سن لی اللہ تعالی نے بات اس عورت کی اللہ تی کے نیچے لکھو خولا بات اس عورت کی جو جھگڑا کرتی تھی تیرے ساتھ اپنے خامند کے معاملے میں خامند کے نیچے کا لکھو اوس بن سامد تش تکی اللہ اور شکایت کرتی تھی طرف اللہ کے ریاستی بولیے تھے دھان دینی ہے اللہ سے اللہ سے دھان فریاد کرتی تھی اور اللہ تعالی سنتا تھا تم دونوں کی گفتگو کو تم دونوں کی گفتگو کو حضور کیا کہتے تھے کہ تو ہمیشہ کے لیے کیا آرام وہ کہتی تھی حضرت کوئی نکالو کی حال بے شک اللہ سننے والا دکھنا اللہ دینا ظاہر تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم زہار نادر کیا لکھو علی کو حکم زہار پر میں جو لوگ زہار کرتے ہیں تم سے اپنی عورتوں سے ماں ہن مہاتم شک نمبر ایک نہیں بن جاتی وہ ان کی حقیقی مائیں جاہلیت والے کیا کہتے تھے کہ حقیقی ماں بن جاتی ہے نا نہ ماں ہن مہاتم نہیں بن جاتی ان کی حقیقی میں نہیں حقیقی میں ان کی مگر وہ جنہوں نے کیا جنا ان کو بلا دینا جنا حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے بات گناہ کی کہی ہے جو بات کہی کیا اپنی بیوی کو کہہ رہے کا ظاہر گناہ کی بات نہیں یہ شکسانی لکھو ماں نہیں بنتی لیکن گناہ ضرور ہے شیکانی اور بے شک و البتا کہتے ہیں نامعقول بات جھوٹھی بات اگر توبہ کریں تو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے ولزین یہ شیخ سالس ہے شیخ سالس کا معنی ہے کہ اس کا تدارک ہو سکتا ہے اس کا طریق تدارک لکھو طریق تدارک یعنی تلافی ہو سکتی ہے طریق تدارک جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے پھر لوٹتے ہیں واسطے تلافی اس کے کہا انہوں نے لے کالو اصل میں کہا ہے لے تدارو کے ماں کالو پھر لوٹتے ہیں واسطے تلافی اس چیز کے کہ انہوں نے کہا فتحری رقبہ سورت نمبر ایک فلاہم تحریر رقبہ ان کے ذمہ ہے آزار کرنا گردن کا پہلے اس کے کہ آپس میں ملیں کیا ملیں ہم بستری سے پہلے گردن آزاد کرو ظال قوم یہ کفارہ جو ہے نصیحت حاصل کیے جاتے ہو تم ساتھ اس کے واللہ بما تعملون بصیر فملم یجد یہ صورت نمبر کتنی جی بعد وہ شاس کے نہ پائے گردن کو تو روزے رکھے دو مہینے متواتر پہلے اس کے کہ آپس میں میاں بیوی بی ملیں اگر یہ طاقت نہیں تو نمبر کتنی جی تین جو نہیں طاقت تھا اس کی بس کھانا دینا ہے ساٹھ مسکین کو لیکن ادھر ہے من قابل یا تماشا ساٹھ مسکین کے ساتھ ہے من قابل تو اس لیے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں جو مطلاق ہے اس کو اطلاق پہ رکھو جو مقید ہے اس کو تقید پہ رکھ لو سمجھ لہذا ادھر مقید نہیں ہے مثال تو تیس مسکین کو کھانا دیا پھر ہم بسترے کی کوئی حرض نہیں تیس کو بات کر لیکن ساٹھ روزے پہلے رکھنے پڑیں گے وہاں قید ہے ظال کا یہ تاکید ہے جی لکھو تاکید برائے اہتمام یہ کفارہ اس لیے ہے تاکہ ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اس کے رسول کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے احکام مان لو پورے جو احکام نازل کریں وہ مان لو تل کا حدود اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں اور واسطے کافروں کے عذاب دردناک ہے جو انکار کرتے ہیں ان اللہ دین یادون دستور عام بے شک لوگ کہ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی انجام دنیاوی ذلیل ہوں گے جیسے ذلیل ہوئے تھے وہ کافر جو ان سے پہلے تھے انزلنا اور اتارے ہم نے آیات بینات آکام واضح اور واسطے کافروں کے عذاب ذلیل کرنے والا انجام اخروی یہ عذاب کس وقت ہوگا وقت عذاب جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو بس خبر دے گا ان کو ساتھ ان کے امبال کے اللہ اللہ نے تو عملوں کو محفوظ رکھا انہوں نے بلا دیا اور اللہ ہر چیز کے اوپر مطلع ہیں علم تارا تمہید مضامین کا چند مضامین آ رہے ہیں ان کی تمہید تمہید مضامین کا بعد میں مضامین آ رہے ہیں ان کی تمہید کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں علم کامل لکھو علم کامل کا بیان ما یقون اللہ کا علم بھی کامل ہے میت بھی کامل ہے ہمارے ساتھ ہیں اللہ نہیں ہوتا سرگوشی تین آدمیوں کی مگر اللہ کیا ہوتے ہیں چوتھے اور نہ پانچ آدمیوں کی سرگوشی مگر اللہ کیا ہوتے ہیں چھٹے نہ کم میں سے نہ زیادہ مگر اللہ تمہارے ساتھ ہیں علم کے لحاظ سے اے نما کانو جہاں کی ہو یہ کیا آ گیا جی میت کاملا اب سما یو محاسبہ کاملا حساب کتاب بھی کامل ہوگا محاسبہ کاملا پھر خبر دے گا اللہ ان کو ان کے اعمال کی جن کی آمد کے اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں علم تارا مضمون اول میں نے پہلے کیا لکھایا تھا تمہید مضامین مضمون نمبر ایک زاجر یہود و منافقین زاجر یہود و منافقین یہ مضمون اول ہے بھائی یہودی اور منافقی کی عادت تھی کہ جب کوئی مسلمان گزرتا نا تو آپس میں اس کو دیکھ کے اسے سرگوشی کرتے کیا ایسے ایسے ہو جاتا اس کو دیکھتے ایسے سرگوشی اے بکواس ہوتا ہی کچھ نہیں تھا تاکہ مسلمان کو کیا ہو ایزا ہو وہ سمجھے کہ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں کوئی مشورہ کر رہے ہیں سازش کر رہے ہیں یہ ایک ہوتا ہے مذاق حرکت ہوتی ہے کسی کو دور سے دیکھو نا تو آپس میں ادھر بھی دیکھو اور آپس میں سرگوشی کو تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ کیا نہیں دیکھا تو نے تیرا ان لوگوں کے جو رو کے گئے تھے سرگوشی سے کہ ایسی حرکت نہ کیا کرو لیکن پھر لوٹ آتے ہیں طرف اس چیز سے کہ روکے گا اس سے اور سرگوشی کس کی کرتے ہیں گناہ کی مسلمانوں کے خلاف زیادتی کی بے فرمانی رسول کی ویزا جاؤ کا مضمون نمبر دو اس میں بھی زج رہا ہے ان کو جب آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہنا تو چاہیے تھا السلام علیکم کیا کیا کہنا چاہیے لیکن تیزی سے کہتے السلام علیکم کیا کہتے ہیں السلام علیکم یعنی السلام علیکم کیا سام کا منع موت ہو تمہارے اوپر دیکھو کتنی بکواس ہے اے اور جب آتے ہیں تیرے پاس تحفہ دیتے ہیں وہ توحفہ کہ نہیں توحفہ دیا تو اس کو ساتھ اس کے اللہ نے اور کہتے ہیں اپنے دلوں کے اندر کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ فوراً جو کچھ کہتے ہیں جواب منافقین فرمایا میں ہے ان کو کیا جہنم داخل ہوں گے اور برا ہے ٹھکانا یا منو مضمون نمبر تین مضمون نمبر تین تعدیب مومنین پہلے یہود اور منافقین کو تھی اب کیا ہے مومنین کو ادب سکھایا جا رہا ہے اے ایمان والو تم یہود اور منافقین کی طرح نہ ہو جب سرگوشی کرو نا نہ سرگوشی کرو گناہ کی نہ ظلم کی نہ بے فرمانی رسول کی وطن آ جاؤ بلکہ سرگوشی کرو کس کی نیک کی پرہیزگاری کی اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے یہ سمجھ آ گیا انما نجوا یہ مذمت ہے نجوا کبیہ ہا کا مذمت نجوا کبیہ جو کبھی سرگوشی ہے نا وہ شیطان کے وساوے سے ہوتی ہے کس کے وساوے سے ہوتی ہے شیطان وسا ڈالتا ہے کہ مومن جا رہا ہے تم سرگوشی کرو تاکہ یہ کیا ہو پریشان ہو مغموم ہو یہ مذمت نجوا کبھی ہا سوائے اس کبھی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لے یا حضون اللہ غرض تاکہ غمگین ہوں مومن کیا ہوں غمگین ہوں مومن حالانکہ نئی نقصان دیتا ان کو کوئی چیز مگر ساتھ کس کے حکم اللہ کے اور خاص اللہ پہ توکل کریں مومن یا ایو اللہ زین منو مضمون نمبر چار آداب مجالس آداب مجالس شہید اسلام ڈاٹ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مجمع تھا ایسے لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری مجلس کے اندر پہلی پہلی صف کے اندر کون بیٹھے بدری صحابہ بیٹھے کیا اصحاب بدر بیٹھا کریں تو اصحاب جائے باد ایسے کھڑے ہو گئے ساتھ کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن پیچھے کوئی نہ ہٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا یہ چیز کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا تو چند لوگوں کو آپ نے دور کر دیا کہ پیچھے بیٹھو صاحب بدر کو آپ نے بچھا دیا منافقین نے شور مچایا بات کہ کے ہی کوئی سکی دے کوئی متری دے آہ ہمیں پیچھے کر دیا لوگوں کو ان کو آگے جگہ دے دی <laughs> ایسے کیا تو فرمایا میاں تم آداب کا خیال کیا کرو بیٹھے ہو کوئی بزرگ آ گیا ہے اس کو خود بہت جگا دے دو ایک دوسرے ادھر ادھر ایسا میں کچھ آد کے کر دیا جگہ نہ ہو تمہیں کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو ایک طرف ہو جاؤ مضمون نمبر کتنے جی آداب مجال اے ایمان والو جب کہا جائے تم کو کشادگی کرو مجال اس کے اندر ادب نمبر ایک تو کشادگی کرو کیسے کشادگی اے ایسے مثال طور آپ بیٹھے ہوئے نا اس کے ساتھ مل جاؤ اس کے ساتھ مل جاؤ ایسے کشادگی دوسروں کے ساتھ مل جاؤ کشادگی کرو کشادگی کرے گا اللہ واسطے تمہارے بحث کے اندر کی شزو ادب نمبر دو اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اس کو ایسے نہ سمجھو کہ ہماری بیزتی ہے یارف اللہ الزین سمرا بلند کریں گے اللہ تعالیٰ مومنین کے تم میں سے درجے آمنو اور خاص کر ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں علم کو بڑے بڑے درجے دیں گے عام مومنین کو درجہ ہوگا لیکن علماء کو کیا ہوگا زیادہ درجات ملیں گے یہ سمرا ہے دونوں کا ولہ تام الخبیر یا مضمون نمبر پانچ آداب نجوا سرگوشی کا ادب مضمون نمبر پانچ آداب نجوا ہوا یوں کہ منافق لوگ تھے نا وہ حضور کی خدمت میں آ جاتے تو حضور کو کہتے کہ حضرت ہم نے آپ سے کان میں بات کرنی ہے ہم نے آپ سے کان میں بات کرنی ہے تو حضور کے ساتھ کان میں بات کرتے فضولیات ایسے وقت ضائع کرتے وہ کیوں کان میں بات کرتے تاکہ عام لوگوں میں تاثر دیں کہ ہم حضور کے کیا ہیں خاص الخاص ہیں سمجھے <laughs> حالانکہ ایسے تزی اوقات کرتے وقت ضائع کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج کر دیا کہ آئندہ جو سرگوشی کرے پہلے صدقہ کرے کیا صدقہ کرے باغ میں سرگوشی کرے خود تھی چپید کی بار کٹی علاج ہو گیا یا نہیں ہاں؟ اب جو منافع بےمان تھے وہ تو روک گئے کیا صدقہ کرنا تھا انہوں نے وہ تو بےمان تھے جو مومن تھے وہ صدقہ کرتے محبوب کے ساتھ غریبوں کے بار بار جو غریب تھے ان پہ کیا معافی تھی لیکن منافع کوئی غریب نہیں تھا وہ سارے ٹھنڈ سے بند باغ دیکھو جی مضمون نمبر پنج ادب نجوہ ایمان والو جب سرگوشی کرو تم رسول کے ساتھ تو مقدم کرو اپنی سرگوشی سے کس کو صدقے کو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک کرنے والا ہے اچھا آگے معافی ہے معذورین کے لیے معافی بس اگر نہ پاؤ تم معذور ہو پس بے شک اللہ غفور الرحیم ہے آگے سمجھ جب یہ حکم آیا نا تو بہت سے لوگوں نے پھر سرگوشیاں چھوڑ دی ڈر گئے تو یہ تمبی ہے کیا ڈر گئے ہیں تم یہ کہ مقدم کرو سرگوشی سے صدقے کو تو علاج تو ہو گیا نا منافقین کا تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ بےمان تھے اگر خاص ضرورت ہوتی تو آپ کیوں نہیں سرگوشی کرتے پھر خیر اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا چند دن کے بعد یہ حکم کیا کر دیا منسوخ الا تو ہو گیا نا یہ اعلان کے لکھ لو فیض فیض لم لم تفعلو اعلان پر جب نہیں کر سکے کہ تم اور مہربانی فرمائیے اللہ نے تمہارے اوپر تو آپ منسوخ ہے صدقہ اب کیا کرو عقیم سلات اصول کامیابی دیتے رہو اور اللہ کے رسول کی اللہ خبردار ساتھ کرتے ہو تم علم الزین علامات منافقین تو اس مناسبت سے منافقین کے علامات بھی بیان ہو رہے ہیں لکھ لیا جی علامات منافقین علامت نمبر ایک کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دوستی جوڑتے ہیں ایک قوم کے ساتھ قوم کے نیچے لکھو یہود کہ غضب ہے اللہ کا ان کے اوپر ماہ مین قوم نہیں یہ منافق پورے تم سے یہ مومنین کو کہا گیا ہے نہیں یہ منافق پورے تم سے بلا من ہوں اور نہ پورے ان سے نہ میں سے ہیں یہ نہ تیر نہ بٹیرے نہ شیعہ نہ سنی ادی منی القذب علامت نمبر کتنی جی دو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں اللہ انجام نمبر ایک تیار کیا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت اس لیے کہ وہ برے عمل کر رہے ہیں ایمان ہم جنا سبا حلف قسمے کیوں اٹھاتے ہیں سبب حلف اس لیے کہ بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال قسموں کو بچاؤ کا ذریعہ بنایا نا ان سبیل اللہ علامت نمبر تین پس روکتے ہیں اللہ کے راستے سے پالم عذاب مہین انجام نمبر دو پہلے بھی انجام تھا عبد اللہ ان کی رضا پہ ذلیل کرنے والا ازال شبو عام طور پہ منافقین کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اولادیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ازالہ شبہ ہے ہرگز نہیں دفع کریں گے ان سے مال نہ اولاد اللہ کے عذاب کو کچھ بھی اور یہی لوگ دوستی ہیں دو میں ہمیشہ رہیں گے کاب یا جائیں گے دوست میں یوم یا بسم اللہ جمیا وقت عذاب جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو پاس قسمیں اٹھائیں گے واسطے اس کے جیسے قسمیں اٹھاتے تھے واسطے تمہارے خدا کے آگے بھی قسمیں اٹھائیں گے نا علامت نمبر چار کہیں گے کہ اے اللہ منافق نہیں تھے کافر نہیں تھے وہ یا سبون علامت نمبر پانچ اور گمان کریں گے کہ تحقیق وہ کسی چیز پہ ہیں خبردار تحقیق وہی جھوٹے ہیں استحواز علیہم شیطان علت حرکات مذکورہ علت حرکات مذکورہ منافق جو حرکتیں کر رہے ہیں ان پہ شیطان مسلط ہے کون مسلط ہے ابھی شیطان اے مسلط ہو چکا ان کو شیطان بس بھلوا دی ان کو اللہ کی یاد حزب الشیطان واقعی شیطان کا گروہ ہیں اور شیطان کا گروہ تباہ ہونے والے ہیں ان اللہ دزین اللہ قانون برائے مجرمین قانون برائے مجرمین بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں ذلیلوں کے اندر دنیا میں ذلیل کاتب اللہ قانون برائے متعین پہلا قانون مجرمین کا تھا اب دوسرا قانون کا ہے فرما برداروں کا لکھ دیا اللہ نے البتہ ضرور غالب ہوں گا میں میرے رسول اس لیے کہ اللہ کبھی ہے غالب ہے تو اس کے رسول کیوں غالب ہوں لا تجد قومن مومنین مخلصین مومنین مخلصین کی خاص صفت خاص صفت یہی ہے کہ مومن جو ہے نا کفار کے ساتھ یاری نہیں لگاتے اے سمجھ نہیں لگاتے یاری مومن مخلصین خاصت نہیں پائے گا تو اس قوم کو جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے دن قیامت کے کہ دوستی جوڑیں ان لوگوں کے ساتھ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے اس کے رسول کی اگر چون کے کیا ہوں کیا ہوں وہ میاں باپ دادا کیوں نہ ہوں او ابنا ہوں یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں بالکل بیکاٹ ہوتا ہے یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں یا کمبا قبیلہ کیوں نہ ہو کا ثمرہ دنیاوی یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت رکھا کاتا ون ثابت رکھا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اور امداد کی اس کی اپنے فیض سے یا روح کا انہیں کیا کرنا ہے اپنے فیض سے امداد کرتے ہیں وہ یوز کھیل ہم سمرا اخروی داخل کریں گے ان کو جنات تجری من راضی خالدی سے پہلا حزب و شیطان تھے یہ کون ہے ہاں یہ اعزاز ہے یہ گروہ ہیں اللہ کا خبردار گرو اللہ کا کامیاب ہیں دارین میں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا یا صاحب الجمال و سید البشر من کل منیر لقد نبر القمر کام